حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسا دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو چار